السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور نائن فور اور یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے دھیان سے سنیے عن ابی بکرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الحدیث رواہ ابو داود ترجمہ حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو پریشانیوں میں مبتلا ہو ٹینشن میں مبتلا ہو نامناسب حالات میں مبتلا ہو آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے دعا پڑھیے میرے ساتھ اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین کلہ لا الہ الا انت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے اب ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ میں آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں مجھے پلک جپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے میرے تمام حالات کو درست فرما دیجئے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ حدیث ابو داود میں بھی ہے اور دوسری بہت کتابوں میں ہے اس لیے امیجز بھی بنا لے اپنے پاس بھی رکھ لے جو پریشان حال ہو وہ تو پڑھے ہی پڑے لیکن کوئی پریشان حالی میں نہ ہو تو بھی پڑے کوئی حرج کی بات نہیں ہے دعائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کے لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اللہ تعالی مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالی ہر لائن کے خیر عافیت کے ساتھ مقدر فرمائے اور اللہ جل جلاب میں آج دعا کرتا ہوں خاص کہ اے اللہ تو اس امت سے راضی ہو جا اللہ تعالی ہم سے اگر راضی ہو گیا تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آفیت کے ساتھ اور ایک نصیحت یاد رکھنا تین چیزوں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے ایک ساتھ سفر کرنے سے دوسرا مال امانت کے طور پر رکھنے سے تیسرا پڑوسی بننے سے اس کے لیے کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو پہلے دیکھ لو سفر کر کے دیکھ لو کیسا ہے امانت رکھوا کے دیکھ لو کیسا ہے اور پڑوسی بن کے یا کسی سے پوچھو کہ آپ کا پڑوسی کیسا ہے اس کے بعد معاملہ کرو اس کا خاص خیال رکھو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا داوانہ الحمد لله رب العالمين